السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین لا اللہ له اللہ واشد محمدا رسول و وبعد آج کے خطبے کا موضوع تھا حفظ اللسان زبان کی حفاظت اور اس پر کنٹرول خطیب محترم نے اللہ رب العامین کی حمد و ثنا اور ہمیں اور آپ کو سارے مسلمانوں کو اللہ تعالی سے ڈرنے اور تقوی اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرنے کے بعد فرمایا کہ اے مسلمانوں اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے زبان ایک بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا علم نجا عین و لسان و شفتعین کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی کیا ہم نے اسے زبان اور اس کو دو ہونٹ نہیں دیے اور یہ زبان اللہ رب العالمین کی عجیب و غریب کاریگری میں سے ہے یہ بہت چھوٹی ہے لیکن اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے اور انسان کے اندر سب سے زیادہ جو نافرمان عضو ہے وہ انسان کی زبان ہوتی ہے انسان کو اپنی زبان چلانے میں اور اس کو حرکت دینے میں کسی طرح کی نہ کوئی تاب ہے نہ کوئی مشقت ہے نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زبان کی آفتوں اور اس کی تباہ کاریوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتے ہیں یہ زبان انسان کو ہلاک کو برباد کرنے میں ایک انسان کو دھوکہ دینے میں صحیح راستے سے بھڑکانے میں شیطان کا بہت بڑا آلہ ہے جس نے اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیا شیطان اسے ہر راستے پر لگا دیتا ہے اور اسے جہنم کے دہانے تک پہنچا دیتا ہے اور اس زبان سے نجات اسی میں ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے اگر وہ حق بات نہیں ہے خیر نہیں ہے تو انسان خاموش ہو جائے اللہ کے رسول کے حدیث مانوس نجا جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا سفیان بن عبداللہ تقبی صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے اوپر کس چیز کا سب سے زیادہ خوف کھاتے ہیں تو نبی نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور کہا کہ یہ مجھے مجھے اس بات کا اس کا سب سے زیادہ خوف ہے انسان اپنی زبان سے بہت ساری چیزیں کرتا ہے اپنی زبان سے انسان کلم توحید کے اقرار بھی کرتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے ذکر و اذکار کرتا ہے دعائیں کرتا ہے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے معروف کا حکم دیتا ہے لوگوں کو منکر سے روکتا ہے لوگوں کے درمیان اصلاح بھی کرتا ہے اسی طریقے سے انسان اپنی زبان سے کفر بھی کرتا ہے شرکیہ باتیں بھی کرتا ہے غیبت بھی کرتا ہے چغلخوری خوری بھی کرتا ہے لوگوں کو گالیاں بھی دیتا ہے لوگوں پر لانتیں بھی بھیجتا ہے اور لوگوں کے درمیان فساد بھی پھیلاتا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کو باطل کی طرف بلاتا بھی ہے جہاں خیر انسان زبان سے کرتا ہے وہیں زبان سے انسان بہت زیادہ شر اور برائیاں بھی کرتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو جہنم کے اندر لے جائے گی تو ہمارے نبی فرمایا کہ دو چیزیں ہیں الفم و الفرم انسان کی زبان اور اس کی شرمگاہ زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گا ہمارے بھی نے فرمایا میب منولی ماں بین الحیح وہ ماں بین رجلئی ازم الح الجنا سے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان دونوں ہوٹوں کے درمیان اور اس طریقے سے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان جو چیز ہے اگر اس کی ضمانت دے دے تو میں ایسے شخص کے لیے جنت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں اس طریقے سے اللہ کے سول صلاح فرمایا کہ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فل یاخیرن اولسمت وہ اچھی بات کہے یا تو پھر وہ خاموش رہے فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج اور جہاد اور اسلامی ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے زبان پر کنٹرول کرنا اور زبان کی حفاظت کرنا اس طریقے سے مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں انسان مہ رہتا ہے یہ بات اگر چاندی سے لکھے جانے کے قابل ہے تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی معاشیت سے دوری اختیار کرتا ہے خاموش رہتا ہے یہ سونے سے لکھے جانے کے قابل ہے اللہ کے بندو ہمارے ہمارا جو جسم ہے اور جب ہم اعمال کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی اعمال کا دور و مدار انسان کے دل کی استقامت پر ہے اور انسان کے دل کی استقامت کا دار و مدار انسان کی زبان کے استقامت پر ہے زبان اور دل دونوں آپس میں مرتبط ہیں جڑے ہوئے ہیں زبان انسان کو یا تو جنت کی طرف کھینچ کر کے لے جائے گی یا تو اسے جہنم کی طرف لے کر کے جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان اپنی زبان سے ایک بات کہتا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے اور انسان کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے درجات بند کرتا ہے اور اس کو جہن جنت کے اندر داخل کرتا ہے اور ایک بندہ اللہ کی ناراضگی والی کوئی بات کہہ دیتا ہے اور اسے اس کا احساس تک نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بھی بحافی جہنم اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈال دیتا ہے اس طریقے سے مانبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بہت ساری چیزوں کی وصیت فرمائی اور دین کے ارکان اور دین کی بنیادی باتیں اور دین کے اندر جو کوہان ہے سب سے اونچی چیز ہے اس کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا اے معاذ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم نے اس پر کنٹرول کر لیا تو تمہارا دین محفوظ ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے تو ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور کہا کہ اس زبان پر کنٹرول کرو اس زبان کی حفاظت کرو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جو اپنی زبان سے کہتے ہیں اس کا بھی مواخذہ ہوگا اس کی بھی گرفت ہوگی نبی نے فرمایا اے معاذ تمہیں تمہاری ماں گم پائے کیا لوگ جہنم میں اپنی زبانوں کی غلط استعمال کرنے کی وجہ سے نہیں جائیں گے لوگوں کو ان کی زبانوں کا غلط استعمال ہی جہنم کے اندر لے جانے والے اعمال میں سے بہت بڑا عمل ہے اس طریقے سے مانبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی برائیوں سے اللہ ابامین کی پناہ طلب کیا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے کان کی برائی سے اپنے نگاہ کی برائی سے اپنے زبان کی برائی سے اور اپنے دل کی برائی سے اور اپنے شرمگاہ کی برائی سے اللہ رب العالمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس طریقے سے اللہ کے سولول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا فرمائی ہے جو بندہ اپنے زبان کی حفاظ فرماتا ہے اللہ کے سول و رحم اللہ عبدن او الفنم اوسک ان فسلم کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرماتا ہے جو بندہ خیر کہتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے اجر اور ثواب ہے اور اگر وہ برائی سے خاموشی برائی سے بچ جاتا ہے تو اپنے آپ کی حفاظت کر لیتا ہے پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندو یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس کی مثال دوا کی ہے انسان اگر دوا کم استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے فائدے مند ہے اور اگر بہت زیادہ استعمال کرتا ہے تو یہی دوا انسان انسان کے لیے قاتل بن جاتی ہے لہذا ہم کو چاہیے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کریں اپنی زبان کی حفاظت کریں خاص طور سے غصے کے وقت میں اور بہت زیادہ غمگینی کے وقت میں کبھی انسان بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے تو اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالنا شروع کر دیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی والی باتیں ہوتی ہیں اور کبھی انسان غصے میں ہوتا ہے تو بھی ایسی باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے بعد میں ندامت ہوتی ہے اللہ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نہ بہت زیادہ باتیں کریں نہ بہت زیادہ اختصار کہ جس کے جس اختصار کی وجہ سے لوگ آپ کی بات کو سمجھ نہ پائیں اور نہ بہت زیادہ مبالغہ ہو جس سے انسان اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے بات کرنے سے پہلے آپ سوچیں دل کے اندر کہ کون سا لفظ مناسب ہے اور بات کرتے وقت آپ فوش کلامی سے اور اس طریقے سے برے الفاظ کے استعمال کرنے سے بچیں کسی پر تہمت نہ لگائیں شرعی مخالفتوں سے بچیں جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا یا اس طریقے سے بہت زور زور سے چیخ چیخ کر کے بات نہ کریں نہ اپنی زبان سے کسی کو ایزا پہنچائیں اللہ کے سرکدی سے المسلم و منسلم یدی مسلمان وہ ہے جو جس کی زبان سے اور اس کی ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں ان باتوں پر انہوں نے اپنے پہلے خطبے کا اختتام فرمایا اور دوسری خطبے کے اندر انہوں نے فرمایا کہ بندو اپنی زبان پر کنٹرول کرو کیونکہ زبان کبھی کبھی انسان کو حرام چیزوں کی طرف بھی لے کر کے جاتی ہے نہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ بولتے رہیں نہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیشہ خاموش رہیں انسان غور کرے اگر اس کا بات کرنا اللہ کی اطاعت میں ہے تو گفتگو کرے اور اللہ کی نافرمانی میں ہے تو انسان اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے اور کیونکہ اس سے بچ جانا یہی انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے اور زبان کے جو استعمالات ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے صبح و شام کی دعائیں پڑھیں اور اس طریقے سے انسان ان چیزوں سے دوری اختیار کرے جو انسان کے اوپر حرام کر دی گئی ہیں جیسے شر کرنا ہے جھوڑ بولنا ہے غیبت ہے چغلخوری ہے اور جھوٹی گواہی دینا ہے یا اس طریقے سے تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کرنا ہے انسان اس سے بچے انہوں نے کہا کہ بندو یہ بات نوٹ کر لو کہ تمہاری زبان یا تو تمہارے لیے قیامت کے دن گواہی دے گی یا تمہارے خلاف گواہی دے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے موجود ہیں جو ہماری ہر بات کو زبان سے نکلی ہوئی ہر گفتگو کو ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں لہذا اس زبان پر ہمیں قیامت کے دن حساب دینا ہے یہ زبان جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے وہیں دو دھاری تلوار بھی ہے اس کا صحیح استعمال آپ کو جنت کے اندر لے جائے گا اور اس کا برا استعمال آپ کو جہنم کی طرف لے کر کے جائے گا اللہ رب العالمین نے میں حکم دیا ہے کہ اپنی زبان سے اچھی بات کہیں لہذا گفتگو کرنے سے پہلے انسان سوچ لے غور و فکر کر لے کہ اس کی بات کرنا کہاں تک درست ہے اور ہمیشہ اپنی زبان کو عادت بنائیں کہ آپ کی زبان سے ہمیشہ اللہ کی حمد نکلے اللہ کی ثنا نکلے اچھی اور پاکیزہ گفتگو نکلے کیونکہ ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے پاکیزہ گفتگو انسان کے اعمال کو بلند کر دیتی ہے اور پاکیزہ گفتگو اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے یہ لئی ہے یشعد الکلیم الطیب جو ہماری پاکیزہ گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتی ہے وہ لمل و سال ہو اور نیک اعمال انسان کو بلند کرتے ہیں اس طریقے سے اچھی گفتگو صدقات میں سے بھی ہے صدقہ صرف خیرات کرنے کا صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ صدقہ یہ بھی ہے جو انسان اپنی زبان سے اچھی بات کہتا ہے اللہ کے سلف میا کل و تو صدق اور اچھی گفتگو کرنا یہ صدقہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں ہدایت ملتی ہے اس ہدایت پر قائم رہتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے وہ الطیب من القول وہ اللہ شراط الحمید لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے اگر کوئی جاہل آپ سے گفتگو کرے اور آپ کے لیے غلط چیزیں استعمال کرے آپ زبان آپ آپ کنٹرول کر لیں اور اس طریقے سے آپ صبر کر لیں اللہ نے فرمایا وضید خاطب جاہل نقال السلامہ جب جاہل لوگ کسی سے گفتگو کرتے ہیں اور اٹپٹی باتیں کرتے ہیں تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں کہتے ہیں تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو اور اپنی زبان کی حفاظت کر لیتے ہیں اور اللہ نے فرمایا وہی دا مرو بلغ مرو کراما اور اس طریقے جہاں لغو کی باتیں ہوتی ہیں وہاں سے گزر جاتے ہیں لیکن اپنی زبان سے لغو باتیں نہیں کہتے ہمارے نبی نے فرمایا جنت کے اندر ایسے محل ہیں جو محل باہر سے بھی نظر آئیں گے اندر کیا ہے اور اندر سے باہر کیا وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی تو ہمارے نبی نے ہمارے نبی سے ابو مالک اشری اللہ عنہ نے پوچھا اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیمن اطاب الکلام جس نے پاکیزہ گفتگو کی وہ ادعمت کام اور بسکینوں کو لوگوں کو کھانا کھلایا وہ بات اور رات میں قیام کیا ورنہ سو نیام اور لوگ اس وقت سو رہے ہوں تو اسی صورت میں اللہ رب العامین یہ محل ایسے لوگوں کو عطا کرے گا اسی پر انہوں نے اپنی باتوں کو ختم کیا دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہر ہمیں زبانوں کی بات کرنے کی توفیق دے ہماری زبانوں کو اللہ تعالیٰ نیکوں نیکی کے لیے استعمال کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمارے ہمیں زبان کی تمام برائیوں سے محفوظ رکھے ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان ہم کر دینا بہتر سمجھتے ہیں کہ آج سے جبیر دعوی سینٹر میں عصر کی نماز کے بعد کتاب الرقاق پر شیخ ابو ضمیر حفظ اللہ کا دور علمیہ ہوگا عصر کی نماز کے بعد فوراً شروع ہو جائے گا رات تک رہے گا کل بھی اثر کی نماز کے بعد ہوگا لہذا اس میں بھی آپ لوگوں سے شرکت درخواست ہے شیخ بہت معروف ہیں بہت اچھے عالم دین ہیں اللہ نے ان کی زبان کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں یہ دین کی مجلسیں ہیں خیر اور بھلائی اور توحید و سنت کی مجلسیں ہیں یہاں اللہ اور رسول کی سدائیں بلند کی جاتی ہیں لہذا اس پروگرام کے اندر بھی آپ لوگوں سے شرکت کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق جامع جزاکم اللہ خیر و اللہ محمد والا علیہ وصحب اجمعین